محمد بن جعفر نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 845